تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماں بہنوں اور بیٹیوں آج کی یہ نشست ملک بھر میں چلنے والی المومنات مہم کی آخری اور دسویں نشست ہے یقیناً آپ سب حضرات بہت ہی سخت اور گرم شدید موسم میں یہاں پر جمع ہیں اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں جمع ہونا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس دنیا کی چھوٹی سی اور تھوڑی سی گرمی کے بدلے میں اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کی حشر کی اور قبر کی گرمیوں سے حفاظت فرمائے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں یہ مہم جو ملک بھر میں چلی کراچی سے لے کر پشاور تک ہزاروں خواتین اسلام تک چار باتوں کا پیغام پہنچایا گیا سب سے پہلا پیغام ایمان کا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے آج ہمارے دلوں سے ایمان کی قدر ختم ہو گئی ایمان کے بعد نماز جو کہ دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے اس نماز کی دعوت نماز کے بعد جہاد کی دعوت وہ جہاد کے جو دین کی سربلندی ہے وہ جہاد کے جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت السلامی الجہاد جہاد کو اللہ کے نبی نے دین کی سربلندی اور دین کی بلندی قرار دیا اس جہاد کی دعوت اور نمبر چار پردہ اور حیا کی دعوت وہ پردہ اور حیا جو کہ ایک عورت کی زینت ہے جو کہ ایک عورت کے لیے عزت ہے جو کہ ایک عورت کا مقام ہے جو کہ ایک غیرت مند مسلمان کا اوڑھنا بچھونا ہے جو کہ ایک غیور ماں بہن کے لیے زیب و زینت کی چیز ہے اس پردے کی دعوت لے کر پورے ملک میں یہ اجلاسات یہ جلسے کیے گئے اور الحمدللہ ہزاروں خواتین نے اس گرم موسم میں اس دعوت کو آ کر سنا مجھے کراچی کا جلسہ بھی یاد ہے جہاں پر جس وقت جتنی آپ یہاں پر خواتین موجود ہیں اور ہمارا جتنا پنڈال موجود ہے اس سے کئی گنا زیادہ خواتین نے جمع ہو کر اس جلسے میں شرکت کی اور اس دعوت کو سنا الحمدللہ امت میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے اللہ رب العزت جزائے خیر دے حضرت امیر محترم کو جنہوں نے اس سلسلے کو چلایا اور اس سلسلے کی ضرورت کس لیے پڑی ہاں ہم ذرا نظر کرتے ہیں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اکیسویں صدی کا دور جس میں عورت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اے عورت تو آزاد ہو جا گلی کوچوں پر اور دیواروں پر یہ نعرے لکھ دیے گئے ہیں کہ آزاد اور خود مختار عورت مستحکم پاکستان آزاد کیا جا جائے عورت کو خود مختار کیا جائے عورت کو یہ کافروں کا پروپیگنڈا ہے خدا کی قسم ان کافروں کا ان ظالموں کا یہ پروپیگنڈا ہے جو آج عورت کو آزادی کے نام پر بے پردہ کر رہے ہیں آزادی کے نام پر بے حیا کر رہے ہیں آزادی کے نام پر زمین پر چلنے والا ایک چلتا پھرتا فتنا بنا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے نظام کے مقابلے میں رب کے زمین کے چپے چپے کو گناہوں سے بھر ڈالا ہے خدا کی قسم میری ماں بہنوں اور بیٹے بیٹیوں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک نے اسلام نے دین نے عورت کو جو مقام دیا ہے یہ دنیا کے کافر یہ دنیا کے مشرق یہ دنیا کے پروپیگنڈا کرنے والے ماڈرن نسل کے سور یہ اس مقام کو پہچان بھی نہیں سکتے آج تو یہ عورت کو کہتے ہیں اے عورت تو آزاد ہو جا اسلام تیری آزادی کو ختم کر رہا ہے اسلام تجھ سے آزادی کو چھین رہا ہے اسلام تجھے گھر کی چادر اور چار دیواری میں بند کر کر رہا ہے لیکن ان ظالموں کی ہسٹری تو دیکھو ان ظالموں کی تاریخ تو دیکھو ہاں میری ماں و بہنوں آج یہ تمہیں آزادی کی لوریاں سنانے والے آزادی کے گانے سنانے والے آزادی کی باتیں کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں زندہ دردور کر دیا کرتے تھے ہاں یہ اسی معاشرے کا لوگ ہیں جن کے معاشرے میں عورت کو ایک ناسور اور کینسر کی طرح برا سمجھا جاتا تھا یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں جن کی منڈیوں میں عورت بھیڑ بکریوں کی طرح بکا کرتی تھی یہ اس معاشرے کے لوگ ہیں جن کے معاشرے میں عورت کو جوئے پر ہارا جاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک عورت پاؤں کی ٹھوکر پر ہوا کرتی تھی یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن کے معاشرے میں سب سے بدترین مخلوق عورت ہوا کرتی تھی جو جوئے میں بھی عورت کو ہارا کرتے تھے جو شرطوں پر بھی عورت کو لگایا کرتے تھے جو بات بات پر عورت کا خون کیا کرتے تھے آج کے یہ ظالم عورت کے سرپرست بن کر آ گئے عورت کے ہمدرد بن کر آ گئے اور میری ماں بہن کو پیارے آقا کی وہ باتیں بھلا ڈالی ارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو تو صحیح عورت کو کیسا مقام دیا ہاں آج عورت کو ان کافروں نے کیا مقام دیا ان ظالموں کو دیکھو تو صحیح میری ماؤں بہنوں خدا کی قسم عزت کے ساتھ دیکھو غیرت کے ساتھ دیکھو اپنے مقام کو پہچان کر دیکھو پھر ان ظالموں کو دیکھو انہوں نے تمہیں کتنا رسوا کر ڈالا انہوں نے صابن کی چکی سے لے کر ہر گھٹیا چیز پر تمہاری تصویر بنا ڈالی اللہ اکبر کبیرہ وہ عورت کے جو جنت کی ہو تھی رب نے اس کے تذکرے قرآن میں ہو فی فل قیام کیا کہ وہ پردوں کے اندر ڈھکی ہوئی وہ پردوں کے اندر چھپی ہوئی رب نے جس کو مستور بنایا رب نے جس کو ماں بیٹی کا مقام دیا رب نے جس کو بہن کا مقام دیا ہاں میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پیارے آقا کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا ہاں میری ماں بہنوں آج تمہیں یہ مقام بتلانے والے یہ تمہارے فوٹو چھاپنے والے تمہیں ماڈرن دنیا کی طرف گھسیٹنے والے دنیا کے پر تمہاری تصویریں چسپا کرنے والے یہ بے غیرت لوگ ان کا معاشرہ کیا تھا ذرا سنو تو صحیح پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تمہیں کیا مقام دیا پیارے آقا کے دربار میں ایک شخص آیا روتا ہوا آیا یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا بہت بڑا ظلم ہو گیا جب بھی سوتا ہوں وہ ظلم یاد آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ معاشرہ تھا معاشرے کی رسم و رواج تھی ہم ہاں، معاشرے کا ہمیشہ رسم و رواج عورت کے خلاف عورت کے خلاف ہوتا ہے آج جہیز کی رسم آج فلا رسم فلا لانت میری ماں بہن کو زیور میں تولا جائے میری ماں بہن کو میری ماں بہن کو پیسے پر رکھ کر تولا جائے پلاٹ کے بدلے میں تولا جائے ارے ایمان والی ماں بہن کا مقام تو سمجھو پیارے آقا کے پاس آ گیا یا رسول اللہ میری بیٹی تھی بیٹی پیدا ہو گئی معاشرے میں بیٹی کو پالنا بری بات تھا جس کی بھی بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو لوگ تانے دیا کرتے تھے تیرے گھر میں منہوس آ گئی تیرے گھر میں نہوس بات آ گئی تو معاشرے میں سروائو کیسے کرے گا معاشرے میں چلے گا کیسے یا رسول اللہ بچی پیدا ہو گئی بہت پیاری تھی معاشرے والے کہنے لگے اس کو زندہ گاڑ دو اس کو ختم کر دو لیکن دل نہیں مانتا تھا چھپا کے اس بچی کو پالنے لگا وہ بچی مسکرانے لگی وہ بچی ہنسنے لگی وہ بچی انگلی پکڑ کر چلنے لگی یا رسول اللہ بہت پیاری بچی تھی لیکن لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس گھر میں بچی پڑ رہی ہے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا لوگوں نے ستانا شروع کر دیا یا رسول اللہ لوگوں کے تانوں میں آ کر ہاں یہ لوگوں کے تانے ہمیشہ برباد کرتے ہیں آج میری ماں پردہ نہیں کرتی آج میری بہن پردہ نہیں کرتی آج میرے گھر کی بہن پردہ نہیں کرتی اس لیے کہ لوگ تانے دیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا لوگ کہیں گے مولویوں کی باتوں میں آگے لوگ کہیں گے کیا ہو گیا ہمیشہ کے یہ تانے برباد کر ڈالا انسانوں نے ہمیشہ کی عورت کو انہی تانوں نے تباہ و برباد کیا لوگ تانے دینے لگے یا رسول اللہ کہنے لگے اس کو ختم کر ڈالو لوگوں کے تانوں میں آ گیا بچی کی انگلی پکڑی قبرستان کی طرف لے گیا بچی یہ سمجھنے لگی کہ ابا کچھ لینے کے لیے جا رہا ہے ابا کہیں کچھ کھلانے پلانے کے لیے جا رہا ہے ابا کوئی کھلونے دلانے کے لیے جا رہا ہے بچی مسکرانے لگی بچی کلکاریاں کرنے لگی بچی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی یا رسول اللہ دل پر بہت بوجھ ہوا بہت صدمہ ہوا لیکن ایک طرف تانے تھے دوسری طرف بچی کی معصوم مسکراہٹ تھی جا کر قبر پاکستان میں بچی کے لیے گڑا کھودنے لگا بچی نے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا کہ ابا مشقت کر رہا ہے اپنے ننے منہ ہاتھوں کے ساتھ میرے ساتھ زمین کھدوانے لگی ہاں وہ میرے ساتھ زمین کھدواتی جا رہی تھی اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا ظالم ہو گیا کہ اس کے لیے قبر کو کھود رہا ہوں اس کے لیے گڑے کو کھود رہا ہوں میں کھودتا رہا وہ بھی میرے ساتھ کھودتی رہی اپنے ننے منڈے ہاتھوں کے ساتھ مٹی اٹھاتی رہی جب گڑا کھد گیا میں نے گڑے میں اس کو لٹا دیا تب بھی وہ بچی مسکرا رہی تھی تب بھی وہ بچی ہنس رہی تھی تب بھی وہ بچی میرے ساتھ کلکاریاں کر رہی تھی کہ شاید ابا کوئی مزاق کر رہا ہے میں اس پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے لگا تب بھی بچی یہی سمجھ رہی تھی کہ ابا مزاق کر رہا ہے ابا کوئی کھیل کھیل رہا ہے بچی تب بھی ہنسی مسکراتی رہی یا رسول اللہ مٹی ڈالتا گیا بچی مسکراتی رہی جب مٹی اس کے منہ پر آنے لگی اس کا دم گھٹنے لگا تب وہ چیخنے چلانے لگی لیکن دل پر میں چیخوں کا اثر نہیں ہوا اس لیے کہ دنیا کے تانے تھے دنیا کی رسومات تھی دنیا کی باتیں تھی یا رسول اللہ چیخوں میں اس مچھی مٹی کو اس مٹی اس پر مٹی کو ڈالتا رہا اس بچی کو سپنا ڈالا اس بچی کی چیخیں دور تک آتی رہی اور پھر وہ آہستہ آہستہ چیخیں بھی دب گئی اور وہ مٹی میں دفن ہو گئی یا رسول اللہ آج بھی وہ بچی یاد آتی ہے پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگے ظالم شخص تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے تو ایمان تو لے آیا رب نے تیرا ظلم اور گناہ تو معاف کر دیا لیکن میرے سامنے مت آیا کر پیارے حبیب محمد الرسول رسول اللہ کے سامنے مت آیا کر تو جب بھی میرے سامنے آئے گا مجھے یہ ظلم یاد آئے گا اور میرا دل اس ظلم کو برداشت نہیں کرتا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا اس لیے کہ پیارے آقا کو بچیوں سے بہت محبت تھی ہاں یہ کوئی داستان نہیں ہے پیارے آقا نے فرمایا ایمان والوں سنو ہاں میری بہن سن اپنا مقام تجھے دنیا کا ٹیلی ویژن تجھے دنیا کا کافی لا کر کہے تیرا مقام یہ ہے کہ تو صابن کی چکی پر تیری تصویر ہو دنیا کے بورڈوں پر تیری تصویر ہو تو زمین پر چلتی ہوئی فتنہ بن جائے لیکن دیکھ پیارے آقا کی زبان سے ہاں ساتھی کوثر کی زبان سے اپنا مقام تو سن حوض کوسر پلانے والے کی زبان سے امت کے آقا کی زبان سے پیارے حبیب کی زبان سے اپنا مقام تو سن پیارے آقا نے فرمایا ایمان والو سنو تم میں سے جو بھی دو بچیوں کو پیار کے ساتھ پالے گا ایمان کے ساتھ پالے گا ان بچیوں کے کپڑے کی فکر کرے گا ان بچیوں کے ایمان کی فکر کرے گا ان بچیوں کے حیا کی فکر کرے گا رب قیامت کے دن جنت میں اس کو میرا پڑو بنا دے گا اللہ اکبر کبیر یہ مقام یہ مقام ہے ایک بچی کا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولاد میں بچیاں دی ہاں میری بہنوں بچیاں ملی پیارے آقا کو کتنی مبارک بچیاں ملی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ زندگی تو دیکھو دکھوں سے ہٹی ہوئی زندگی کبھی ہجرت کر رہی ہیں کبھی سواری سے گرا دی جاتی ہیں کبھی شوہر سے جدائی ہے لیکن پیارے آقا کی بیٹی ہیں ہاں شاب ابھی طالب جیسے محاصرے آئے پیارے آقا کو بھوکا رکھا گیا پیارے آقا کو ستایا گیا پیارے آقا پر بائی کاٹ کیا گیا دنیا کے دروازے بند کیے گئے تب بھی پیارے آقا کے دکھ درد میں شریک ہونے والیاں کون تھی وہ پیارے آقا کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں عورت کا مقام پوچھنے والوں سنو سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت تھی سب سے پہلے دین پر قربان ہونے والی بھی عورت تھی ہاں پیارے آقا کو جب نبوت ملی نبوت کا سہارا بننے والی بھی عورت تھی غار ہرا پر پیارے آقا کو عبادت میں معاملت کروانے والی بھی عورت تھی ہاں جب عورت عورت بنی تو دیکھو اما ختیجہ ہے پیارے آقا غار ہرا پر عبادت کرتے ہیں اما ختیجہ پیارے آقا کے لیے کھانا پکا کر جاتی ہیں عرش پر رب کو ایسا ایسا ایسا پیار آتا ہے کہ سے جبرائیل امین کو کو اتارا جاتا ہے جاؤ جبرائیل امین جا کر پیارے آقا سے کہہ دو اما ختیجہ آ رہی ہے اما ختیجہ کو اللہ رب العزت کا سلام کہنا رب جن کو سلام کہے وہ بھی عورت ہے پیارے آقا کی بیٹیاں بھی دیکھو پیارے آقا کی بیٹیاں کبھی پیارے آقا پر غلازتیں ڈالی گئی تب بھی پیارے آقا کے اوپر سے غلازتیں ہٹانے والی اپنے نن منہ ہاتھوں سے ان غلازتوں کو صاف کرنے والی پیارے آقا کی بچیاں تھی پیارے آقا کی بیٹیاں تھی ہاں غزبہ عہد میں جب پیارے آقا زخمی ہوئے پیارے پیارے آقا کا چہرہ لو لوہان ہے سب اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ پیارے آقا کا چہرہ صاف کرنے والی بھی پیارے آقا کی بیٹیاں تھی سیدہ زینب کو دیکھو سیدہ رقیہ کو دیکھو سیدہ ام کلسوم کو دیکھو سیدہ فاطمت پیارے آقا کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہے پیارے آقا اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ پیارے آقا نے اپنی بیٹیوں کی پرورش فرمائی اپنی بیٹیوں کو ہر لاٹ دیا اپنی بیٹیوں کو قیامت کی فکر دی اپنی بیٹیوں کو جنت اور جہنم کے تذکرے سنائے وہ میری بیٹیوں اپنا مقام تو دیکھو پیارے آقا مسجد نبی شریف میں آتے ہیں آج تمہیں آزادی یہ لگتی ہے میں تمہیں تمہارا مقام بتلاتا ہوں لوگ تمہیں کہتے ہیں تم جہازوں میں ایئر ہوسٹس لگ جاؤ جہاز تو کیا آج دیکھو دنیا کے اندر اشتہارات لگے ہوئے ہیں میں کل کے اخبار میں بھی اشتہار پڑھ رہا تھا کہ ایک بس سروس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بس کے اندر خدمت کرنے کے لیے عورتیں رکھے گی بچیاں رکھے گی لوگ جوک در اس بس کے ٹکٹ خریدنے کے لیے چلے گئے اللہ اکبر کبھی انہی راجعون کیسا زمانہ آ گیا کہ ظالموں نے بسوں کے ٹکٹ بیچنے کے لیے بھی میری بہن کے چہرے کو استعمال کیا ہاں اما تیری بیٹی کے چہرے کو استعمال کیا لیکن یاد رکھ تیری بیٹی کون تھی تیری بیٹی فاطمہ تو زہرا کی بہن تھی ہاں بہنا تو فاطمہ کی بہن تھی لیکن ظالموں نے کیا کیا تجھے ایئر ہوسٹس بنا ڈالا تجھے بس ہوسٹس بنا ڈالا کہ دنیا کا ہر وہ لچا لفنگا خبیص کہ جس کو اس کی ماں بھی بیٹا کہنا گوارا نہ کرے وہ دس روپے کا ٹکٹ خرید کر تجھے اپنی ملازمہ بنا کر بٹھا دے کتنا ظالم مقام آ گیا تو اپنے مقام کو دیکھ تو صحیح تو پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلی ہاں مسجد نبوی شریف کے اندر پیارے آقا نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے دیکھو تو صحیح پیارے آقا کے کندھوں پر کون بیٹھا ہوا ہے وہ میری بچی وہ پیارے آقا کے کندھوں پر وہ ماما بیٹھی ہوئی تھی پیارے آقا کی نوازی بیٹھی ہوئی تھی پیارے آقا لاٹ کے ساتھ مسجد میں لایا کرتے تھے نماز ادا کرنے لگے قیام کے حالت میں بھی کندھے پر سوار ہے جب رب اور سجدے میں جانے لگے محبت کے اندر خیال آیا کہیں بچی ہے گر نہ جائے آرام سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیا اور پھر سجدے سے کھڑے ہونے لگے تب اپنے کندھے پر بٹھا دیا کہ بچی کا مقام تو پیارے آقا کے کندھوں پر ہے اور تو پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلنے والی ان ظالموں نے تجھے تجھے تجھے گٹر کا کیڑا بنا ڈالا ان ظالموں نے تیری تصویروں کو پاؤں تلے رون ڈالا ان ظالموں نے تجھے اپنی غلیظ نظروں کا نشانہ بنا کر تجھے آزادی کی باتیں سنائی تو بھٹکتی چلی گئی تو بہتی چلی گئی لیکن اللہ کا واسطہ ہے قرآن کو اٹھا کر تو دیکھ ہاں ماؤ قرآن کو اٹھا کر تو دیکھو رب نے تمہاری گود میں پلنے والی یہ بچیاں جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل فون پکڑا دیے جن کو تم نے دنیا کے بہنوئیوں کے سامنے دامادوں کے سامنے دیوروں کے سامنے جیٹھوں کے سامنے کزنوں کے سامنے بے پردہ کر دیا یاد رکھو ماؤ تم ظالم ہو تم نے ظلم کیا مکہ کے مشرق اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے لیکن تم نے میرے آقا کی امت کی بچیوں کو بے حیا کر ڈالا بے پردہ کر ڈالا یاد رکھو تم نے پیارے آقا کے دل کو دکھایا یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو پیارے آقا کو ان بچیوں سے بڑی محبت ہے پیارے آقا نے بچیوں کی پرورش فرمائی پیارے آقا نے بچی کو بہن کا مقام دیا کہا دیکھو لوگوں بہن کا مقام دیکھو جب کوئی بھائی بہن کی آنکھوں میں دیکھے گا ایسی محبت ملے گی خدا کی قسم روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتی رب نے تو تمہیں ماں بنایا تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی قرآن پاک کو اٹھا کر تو دیکھو رب نے عورتوں کے کیا کیا مقامات بیان فرمائے لیکن عورت تو بھول گئی ان مقامات کو عورت آج بھول گئی ٹی وی دیکھ کر کہ اس کا مقام کیا ہے قرآن کھول کر تو دیکھو قرآن پاک کن عورتوں کا ذکر کرتا ہے ہاں میری ماں بہنوں میری مومنات بہنوں آج تم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئیں گے خدا کی قسم پھر کل یہ کوئی پیغام سنانے والا نہیں ملے گا سن لو کان کھول کر سن لو اپنا مقام دیکھ لو تمہیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں سارا زمانہ برباد برباد کر رہے ہیں یقین جانو تمہیں برباد کر کے لوگوں نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا لوگوں نے دنیا دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالا آج ضلالت میں گر گئی آج رب نے آسمانوں سے روزیاں اتارنا بند کر دی بارشیں کرنا بند کر دی اس لیے کہ رب کی زمین کو چپے چپے پر گناہوں سے بھر ڈالا رب نے روزیاں بند کر دی ورنہ رب تو تمہارے تمہارے نام پر آسمانوں سے روزیاں دیا کرتا تھا ذرا پرانے پاک اٹھا کر تو دیکھو ایک عورت کا ذکر ملے گا وزقر کورفیل کی مریم اور مریم کا ذکر پڑھو قرآن پاک میں مریم ہے گھر میں بیٹھی ہوئی بچی ہے رب کو ماننے والی ہے رب آسمانوں سے رزق اتارتا ہے نبی آ کر دیکھتے ہیں اللہ او مریم کہاں سے یہ رزق آ گیا کہاں سے یہ بے موس میں پھیلا گئے پالک ہوا من عند اللہ او میرے اللہ نے دیے ہیں میرے رب نے اتارے ہیں او میری ماں رب تجھ پر رزق اتارے رب تیرے اوپر روزیاں اتارے او میری بہنا رب تیرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے او میری بیٹی رب تیرے صدقے سے زمانے کو کھلائے لیکن جب تو ہی گھر سے باہر ہو گئی جب تو ہی اپنا مقام بھول گئی تو آج کی خبریں اٹھا کر دیکھو اخبارات اٹھا کر دیکھو دن رات تمہیں یہ خبریں ملیں گی فلاں جگہ پر ایک عورت نے خودکشی کر لی ٹرین کی پٹری پر آ کر میری بہن نے خودکشی کر لی ظالموں کیوں کی خودکشی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہیں کسی عورت نے نہر میں کود کر جان دے دی کہیں کسی عورت نے سپرے پی کر جان دے دی کہیں کوئی عورت گھوم میں کود گئی اس لیے کہ روزی نہیں ہے بچے پالنے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں سوائے کوئی سوائے بھیک مانگنے کے کوئی اور روزی کا راستہ نہیں رہا یہ سب کچھ کیوں ہو گیا ارے ظالمو تم تو پیارے آقا کی امت میں سے تھے پیارے آقا فرما کر گئے تھے ایمان والو تم اپنے گھر میں بلی کا بھی خیال رکھو اگر تمہارے گھر میں کوئی بلی بھوکھی مر گئی رب قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا اور بلی تو بلی گئی آج میری فاطمہ کی بہن ماری گئی آج میری اما ایسا کی بیٹی بیٹی ماری گئی آج میری اما ختیجہ کی بیٹی زبا ہو گئی اخبارات بھرے پڑے ہیں بھائی کے ہاتھوں سے بہن قتل باپ کے ہاتھوں سے بیٹی قتل یہ سب کچھ کیا ماجرا ہو گیا کیوں زمانہ بگڑ گیا سب کچھ بے پردگی کی وجہ سے آج ماں اپنا مقام بھول گئی آج بہن اپنا مقام بھول گئی آج بیٹی اپنا مقام بھول گئی پیارے آقا نے تو مقام بتلا دیا وہ دیکھو مریم کے قصے پڑھو جب مریم مریم بنی جب مریم اللہ کی بندی بنی رب نے نبوت دے دی رب نے گو گود میں نبی کو اتار دیا رب نے آسمانوں سے پاک دامنی کے قصے بیان کر دیے وہ قرآن پاک پڑھنا پڑھو تو صحیح قرآن پاک کا مطالعہ تو کرو قرآن پاک کے اندر غور تو کرو رب تمہیں مقامات بتاتا ہے رب تمہیں تمہاری طاقت بتلاتا ہے آج کی عورت کو کہا جائے گا یہ مولوی تجھے پابند کرنا چاہتا ہے یہ مولوی تیری طاقت کھینچنا چاہتا ہے یہ مولوی تجھے گھر کی چار دیواری میں بند کرنے کی باتیں کرتا ہے وہ مولوی کیوں ایسی بات نہ کرے اس لیے کہ تو زمین کی سب سے قیمتی دولت ہے تو زمین کی سب سے نایاب چیز ہے تو سب سے بہترین مخلوق ہے تو رب کی پیاری مخلوق ہے تو اپنی طاقت کو تو دیکھ حضرت موسا علیہ سلاد وسلام کا قصہ تو پڑھ کے دیکھ حضرت موسا علیہ سلاط وسلام اللہ کے پیارے نبی ہیں کلیم اللہ ہیں رب سے باتیں کرنے والے ہیں رب ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فرعون سے جا کر مقابلہ کرو ہاں وہ فرعون جو ظالم ہے جو بڑا حکمران ہے جو طاقتور ہے اسی ہزار شہروں پر اس کی حکومت ہے دنیا میں اس کا حکم چلتا ہے جو کچھ زبان سے نکالتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے ظالم و جابر ہے میخیں گاٹ دیتا ہے قتل کر دیتا ہے نجومیوں نے بتایا اے فرعون تیرے خاتمے کے لیے موسا آئے گا جو تجھے ختم کر دے گا فرعون نے کہا میری طاقت ہے میں موسا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا اعلان کر دیا جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر ڈالو تاکہ کوئی مصر میں فرون تاکہ کوئی مصر میں فرعون کا مقابلہ کرنے والا موسا پیدا ہی نہ ہو اللہ اکبر کبیرا ایمان والی ماؤ اپنی طاقت کو تو دیکھو اپنی طاقت کو ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھو فرعون نے اعلان کیا موسا نہیں ہونے دوں گا موسا کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا لیکن رب نے کہا فرعون میں تیرا مقابلہ عورتوں سے کراؤں گا عورتوں کے ذریعے تجھے تیری طاقت کو پاس پاس کروں گا اللہ رب العزت نے موسا علیہ سلاد کو پیدا کر دیا ایمان والی ماں کھڑی ہو گئی کہ موسا پیدا ہوا ہے قتل کرنا چاہتا ہے موسا کو بچا کر دکھاؤں گی جب ایک ماں نے ٹھان لی خدا کی قسم جب ایک ماں ٹھان لیتی ہے ماں کی طاقت کا اندازہ کائنات نہیں کر سکتی ماں کی گود میں جو طاقت ہے ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے ماں کی زبان کے کلمات میں جو طاقت ہے ماں کی پاک دامنی میں جو طاقت ہے ماں کے قدموں میں جو طاقت ہے کائنات اس کا اندازہ نہیں کر سکتی لیکن موسا کی ماں کو پتا تھا موسا نے کہا فرعون بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا طاقت ہوگی تیری اپنی ہوگی لیکن میں رب کی طاقت پر تیرا مقابلہ کروں گی کھڑی ہو گئی کیا چیز موسا کی ماں کے پاس تھی حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی طاقت نہیں تھی کوئی نام نہیں تھا کوئی خاندان نہیں تھا ہاں طاقت تھی تو کس چیز کی طاقت تھی ایمان کی طاقت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت تھی ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے ایمان کہتا ہے موسا کی ماں کو ایمان کہتا ہے کہ جو رب کا حکم ہو اس کو مانو کائنات کو اپنے پاؤں کے قدموں تلے روٹ ڈالو دنیا جو کچھ کہتی چلی جائے دنیا کے اسباب وسائل جو کچھ کہیں دنیا کے عقل مند لوگ جو کچھ کہیں لیکن رب کے حکم کو مانو رب نے کہا ہاں موسا کی ماں اپنے بیٹے کو دریا کے سپورٹ کر دے پانی کے سپورٹ کر دے صندوق کے اندر بند کر کے پانی کے سپورٹ کر دے ماں کے امتحان ہو رہا ہے ماں کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے ہاں اماں ہر ماں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے جب ماں کا بیٹا پیدا ہوتا ہے رب اس بیٹے کو مسلمان پیدا کرتا ہے رب اس بچی کو مسلمان کی حالت میں ماں کی گود میں ڈالتا ہے اب ماں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے رب کہتا کہتا ہے اے اما تو اس اس بچے کی مالکہ نہیں ہے اس بچے کی رب نہیں ہے اس رب بچے کی روزی روٹی کی مالک نہیں ہے تو ایک سبب اور ذریعہ ہے اس بچے کی تربیت کر اس بچے کو دین سکھا اس بچے کو قرآن سکھا اس بچے کو نماز سکھا لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں میں اپنے بچے کو ماڈرن بناؤں گی میں اپنے بچے کو سیٹیاں مارنے والا بناؤں گی میں اپنے بچے کو اگر فلاں چیز سے روکوں گی تو میرا بچہ خفا ہو جائے گا فلاں چیز پر سختی کروں گی بچہ خفا ہو جائے گا کرتے کرتے اماں تو نے ایک مسلمان بچے کو کافر بنا ڈالا خدا کی قسم تو نے کائنات پر بہت بڑا ظلم کیا تیرا ایمان آزمایا تو ضرور جاتا ہے ہر ماں کا ایمان آزمایا جاتا ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ مائیں کہ جن کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ رب کو مانتی ہیں اور رب کے کلیمے پر ایمان لاتی ہیں اور جس ماں کو رب کے کلیمے پر ایمان ہو خدا کی قسم اس کی گود سے کھڑے ہونے والے امام بخاری جیسے بنتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسے بنتے ہیں محمد بن قاسم جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں عزتوں کے رکھوالے کھڑے ہوتے ہیں دین کے رکھوالے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جو ماں دین سے ہٹ جائے جو ماں ایمان سے ہٹ جائے جو اپنے اولاد کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے ہر بدکاری کو ہر بے حیائی کو برداشت کرتی چلی جائے تو خدا کی قسم ان کے بچے گلیوں کوچوں کے اندر اپنی و بہنوں کے پیچھے سیٹیاں مارنے والے کتے اور خنزیر بن جاتے ہیں رب کعبہ کی قسم کائنات کے بدترین لوگ بن جاتے ہیں موسا علیہ سلاد وسلام کی ماں کی طاقت کو تو دیکھو کہاں پھر تیرا مقابلہ کروں گی رب نے کہا تو بیٹے کو دریا کے سپورٹ کر دے اب ماں کا ایمان ماں کا ایمان مارا گیا ماں کے سامنے یہ ہے کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دوں گی ڈوبنے سے کون بچائے گا پتا نہیں میرا بیٹا کس کنارے کے ساتھ جا کر لگے گا پتا نہیں اس کو کوئی جانور کھا جائے گا یا مچھلی کھا جائے گی یا پتا نہیں اس کی روزی روٹی کا کیا بندوبست ہوگا بچہ شیر کھا رہے اس کو دودھ کون پلائے گا بچہ ہے روئے گا اس کو چپ کون کرائے گا لیکن کہا نہیں جب رب نے کہہ دیا ہے تو میں کو کون ہوتی ہوں جب رب کا حکم ہے تو پانیوں پر بھی اس کی حکومت فضاؤں پر بھی اس کی حکومت ہے وہ رب خود کھلائے گا خود پلائے گا خود پالے گا ماں کا ایمان بنا ماں نے دریا کے سپورٹ کر دیا بچہ بچہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا اب اللہ رب العزت کی شان دیکھو ایک ماں نے رب پر یقین کیا ایک ماں نے رب کے کلمے پر یقین کیا رب نے اسی ماں کو واپس فرعون کے محل میں لا کر کھڑا کر دیا کہ ہاں آج اپنے بچے کو دودھ پلا اپنی ساتھی کو اپنے سینے کو ٹھنڈا کر وہ رب ہے وہ رب طاقتور ہے اگر ماں سوچنے بیٹھ جاتی کہ کیسے فرعون کے محل میں جاؤں گی کیسے راستے کھلیں گے کیسے وہاں تک پہنچوں گی کہیں فرعون دیکھ نہ لے کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے ایسے اور ویسے کی سوچ میں پڑ جاتی سب کچھ ختم ہو جاتا لیکن نہیں ایمان لائی یقین کیا کہ رب کا حکم ہے بچے کو دریا میں ڈال دیا بیٹا فرعون کے محل میں پہنچ گیا رب نے ماں کو بھی فرون کے محل میں پہنچا دیا اب بچہ پلنے لگا اب بچہ پرورش پانے لگا اللہ رب العزت نے بچے کی حفاظت کے لیے کس کو کھڑا کر دیا بچے کی حفاظت کے لیے رب نے فرون کی بیوی کو کھڑا کر دیا ہاں تب بھی ایک عورت کھڑی ہوئی ایک بیوی کھڑی ہوئی اب بیویوں کی طاقت کو دیکھو فرعون کہتا ہے موسا نہیں نہیں پیدا ہونے دوں گا موسا نہیں پلنے دوں گا لیکن ایک بیوی نے کہا فرون ظالم ہوگا جو جتنا طاقتور ہوگا اپنے گھر میں تو ہوگا لیکن میں ایک بہن ہو کر یہ اعلان کرتی ہوں کہ موسا کو تیرے گھر میں پال کر دکھاؤں گی فرون تیرے گھر میں موسا پلے گا ایک عورت کی طاقت ایک عورت کی ہمت فرون کے لشکر ناکام فرون کی طاقت ناکام فرون کا جاہو جلال ناکام سب کچھ اس لیے کہ عورت کھڑی ہو گئی آج کی عورت کہے کہ طاقت نہیں ہے کیسے نہیں ہے اما تو بہت طاقتور ہے خدا کی قسم تو بہت طاقتور ہے رب نے ساری کائنات کی ابتدا تیری گود سے کی تو سب سے پہلی درسگاہ تیری گود کو بنایا تھا تو بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلا تو بچے کو کلمہ سکھا تو بچے کو قرآن پاک کی تلاوت سنا تو بچے کو اللہ اللہ سکھا تو بچے کو نمازی بنا دیکھ معاشرہ کیسے نہ سدھرے او بہنا اپنی طاقت کو تو دیکھ تو اپنے بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو نمازی بنا ان کو با کردار بنا خدا کی قسم بہت طاقتور ہے تو بہت طاقت دی ہے رب نے تجھے وہ بیٹی اپنے معصوم آنکھوں کے ساتھ اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنے پاؤں اپنے والد کے پاؤں دبا کر اس کو نمازی بنا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ گھر میں مرد نمازی نہ بن جائیں لیکن نہیں آج کی بیوی کو فکر ہے کہ شوہر کہیں بھٹک نہ جائے آج کی بہن کو فکر ہے کہ بھائی کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے لیکن نہیں ہے فکر تو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کل بہنا تیرے خوبصورت بھائی کو وہ بھائی جس کے لیے تو تڑپتی ہے وہ بھائی کے جس کے ہر آیت پر تو پردے ڈالتی ہے وہ بھائی کے جس کے بخار کے اندر تو بلک جاتی ہے وہ بھائی کے جس کو تو اپنے ہاتھوں سے لکمے کھلا کر خوش ہوتی ہے کل قیامت کے دن تیرے بھائی کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے جلایا جائے گا جہنم میں پھینکا جائے گا تیرے بھائی کو قبر میں عذاب دیا جائے گا ہاں شوہروں سے محبت کرنے والی بیویوں سنو تھوکا ایک رام نے فرمایا ہے بے نمازی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے کسی خنزیر اور سور کے ساتھ زندگی بتانا ہو مت بناؤ نمازی اپنے شوہروں کو لیکن یاد رکھو قیامت آنے والی ہے یاد رکھو رب کھڑا کرنے والا ہے مجرم ہو میں مجرم ہوں ہم سب مجرم ہیں ہم نے اپنی ذمہ داریاں بھلا ڈالی او بہنوں طاقتور ہو تم خدا کی قسم بہت طاقتور ہو تم اگر تم اپنی آئی پر آ جاؤ اگر تم معاشرے کو سدھارنے پر آ جاؤ تم معاشرے کی اصلاح پر آ جاؤ تو تم سب کو بدل سکتی ہو یقیناً سب کو بدل سکتی ہو وہ دیکھو عورتوں کا مقام تو دیکھو رب جس عورت کو ایمان نصیب فرما دے آج ایمان تو ہے کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن حرام جب آتا ہے ہم کلمہ بھول جاتے ہیں برادری جب آتی ہے دین بھول جاتے ہیں تانے جب آتے ہیں تو دین بھول جاتے ہیں جب کوئی مشقت آتی ہے رب کے نام کو بھول جاتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی پر تنز نہیں کرتا زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے آقا نے جب میں کی سیر کرائی گئی پیارے آقا نے دیکھا لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں پیارے آکا دینے لگے پیارے آقا کے دل پر سدما ہوا جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں پیارے آقا سے کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھی باتیں کیا کرتے تھے لوگوں کو باز و نصیحت کیا کرتے تھے لیکن اپنی زندگیاں ان کی عمل سے خالی تھی رب نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا قیامت تک اپنے ہاتھوں سے اپنے ہوٹ اور زبان کاٹتے رہیں گے اس لیے کہ زندگیوں میں عمل نہیں تھا رب عمل کی توفیق ادا فرمائے لیکن سچ کہتا ہوں رب نے بہت طاقت دی ہے تمہیں رب نے ایک ماں کو بہت طاقت دی ہے قرآن پاک کو اٹھا کر تو دیکھو قرآن پاک اسماعیل ضبیر اللہ کی داستان بیان کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی داستان بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ہے بڑھاپے میں رب سے اولاد مانتے ہیں ربا مجھے بیٹا دے دے رب مجھے اولاد دے دے رب نے بڑھاپے میں اولاد دے دی لیکن پھر ایمان کی آزمائش آ گئی کہا گیا جاؤ اپنی اولاد کو لے جا کر بیابانوں میں چھوڑ دو اپنی اولاد کو لے جا کر صحراؤں میں چھوڑ دو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اما حاضرہ کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کو لے کر روانہ ہو گئے وادی غیر میں پہنچے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سایہ کرنے کے لیے درخت نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی گلہ اور اناج نہیں ہے کہا اپنی بیوی سے کہ حاضرہ سنو رب کا حکم ہے تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں یہاں تمہیں بالکل بے کسی کے حالت میں بے بسی کے حالت میں بے یارو مددگار یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں حضرت حاجرہ پوچھنے لگی ابراہیم بتاؤ تو صحیح کس کے سہارے پر چھوڑ کر جاتے ہو حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے حاجرہ تجھے رب کے سہارے پر چھوڑ کر جاتا ہوں رب کے حکم پر چھوڑ کر جاتا ہوں اما حاجرہ ایمان والی تھی رب پر ایمان لانے والی تھی کہا ابراہیم اگر رب کا حکم ہے رب کے حوالے کر کے جا رہے ہو جاؤ بے فکر ہو کر چلے جاؤ اس لیے کہ وہ رب ہے پالنے والا ہے روزیاں دینے والا ہے جو سمندر کے اندھیروں میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے جو فضاؤں میں اڑنے والے برندوں کو روزی دیتا ہے جو جنگلوں میں پھرنے والے سور اور خنزیروں کو روزی دیتا ہے جو پتھروں میں پلنے والے کیڑوں مکوڑوں کو روزی دیتا ہے وہ رب ضرور روزی دے گا وہ رب ضرور میرے بچے کی حفاظت کرے گا جاؤ ابراہیم واپس چلے جاؤ بے فکر ہو کر چھوڑ کر چلے جاؤ ہاں یہ ایمان ہے اما یہ ایمان ہے آج شوہر کہتا ہے آج تمہارے سامنے شوہر حرام کما کر آئے آج تمہارے سامنے بیٹا حرام کما کر آئے وہ بہنوں تمہارے سامنے بھائی حرام کما کر آئے تم اپنے بھائی کو نہیں سمجھاتی اس لیے کہ رب پر ایمان نہیں ہے تم سمجھتی ہو وہ حرام نہیں کمائے گا تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے گا خدا کی قسم کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ایک دروازہ بند ہوتا ہے رب ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے بات تو ایمان کی ہے ایمان جتنا طاقتور ہوگا رب پر یقین اتنا ہی ہوگا اتنا ہی رب کی ذات پر یقین ہوگا اتنا ہی رب کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اما حضرہ کو ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے چھوٹا سا ننا منا سا بچہ ہے اب وہ بلک رہا ہے پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے اما حضرہ ادھر سے ادھر بھاگتی ہے پانی کی تلاش کے لیے بھاگتی ہے رب کو اس کا یہ بھاگنا اللہ والی کا بھاگنا ایک ماں کا بھاگنا دوڑنا بچے کے لیے ایک ماں کا جو جستجو کرنا رب کو کتنا پسند آتا ہے رب نے ایک جانب کو صفا قرار قرار دے دے دیا دیا دوسری جانب کو اور رب نے کہا وہ قیامت تک اس ماں کی طرح دوڑتے دوڑتے رہنا اس ماں کی طرح بھاگتے رہنا اس ماں کی طرح چلتے رہنا تب تمہارے حج قبول کروں گا رب نے اس کو شاعر اسلام سے بنا دیا کہ جو بھی حج اور عمرہ کرے گا اس کو اس ماں کی طرح دوڑنا بھی پڑے گا چلنا بھی پڑے گا اس ماں کی طرح اس وادی کے درمیان دوڑیں لگانی پڑیں گی اللہ اکبر کبیرہ امت کو صفا مروا مل گیا امت کو شاعر اسلام مل گئے امت کو دعائیں قبول ہونے کی جگہ مل گئی ایک ماں کی برکت سے پھر ماں کی کرامت تو دیکھو ماں کا کرشمہ تو دیکھو ماں کی طاقت کو تو دیکھو بچہ بلکتا ہے بچے کو پیاس لگتی ہے بچے کی ایڑیاں زمین پر لگتی ہیں رب زمین سے آب زمزم کے چشمے بہا دیتا ہے ایسا آب زمزم جو جنت کے پانی سے بھی زیادہ مقدس ہے قیامت تک آب زمزم چلتا رہے گا ساری دنیا اس کو پیتی رہے گی ہاں ماں تیرے مقدر پہ سد کے جاؤں تیری طاقت پر سد کے جاؤں جب تو ایمان والی بلی رب نے تیری برکت سے امت کو زمزم دے دیا آج کیسے میں کہوں کہ میری امت کی مائیں خودکشیاں کریں آج میں کیسے مان جاؤں کہ میری امت کی بیٹیاں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں اللہ اکبر کبیرہ ایمان والیاں بن جاؤ ایمان پر آ جاؤ ایمان کی قدر کرنے والیاں بن جاؤ رب آسمانوں سے روزیاں بھی دے گا رب تمہارے صدقوں سے کائنات کو روزیاں دے گا رب تمہارے صدقے سے دیتا رہا رب نے آج آب زمزم دے دیا ایک ماں کی طاقت کو تو دیکھو وہ بہنو آج تم کہتی ہو تمہارے بھائی بے حیا کیوں بن گئے ہاں میری بہنوں یقین جانو تمہارے بھائی بے حیا بن گئے خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی تمہارے بھائی جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تم جیسی بہنوں پر غلط نگاہیں ڈالتے ہیں تمہارے بھائی جب سڑکوں پر نکلتے ہیں آسمانوں سے ان پر لانتیں برستی ہیں تمہارے بھائی جب گلیوں میں نکلتے ہیں تو کائنات کے کتے بھی اتنے بدتر نہیں ہوتے آسمان ان کتوں سے بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا زمین ان کتوں کے وجود سے بھی اتنی پریشان نہیں ہوتی جتنے تمہارے بھائیوں کے وجود سے ہوتی ہے اس لیے کہ تم نے اپنے بھائیوں کو حیا کا درس نہیں دیا تم نے اپنے بھائیوں کو بہن کا مقام نہیں بنایا بتایا وہ گھر کے دروازے سے نکلتے ہی عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں خدا کی قسم تم بہنیں بن جاتی رب ان کو دین کا محافظ بناتا رب ان کو بہنوں کی عزتوں کا محافظ بناتا رب ان کو قرآن کا محافظ بناتا میں کیسے مان جاؤں کہ گھر میں ایمان والی بہن ہو اور پھر اس کا بھائی سڑکوں پر سیٹیاں مارتا پھرتا ہو میں نہیں مانتا اس بات کو اس لیے کہ میں پڑھتا ہوں میں سنتا ہوں کہ مکہ کی سرزمین پر ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن خطاب تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کتنے بڑے انسان ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن ایسے بہادر ہیں ایسا روب اور دبدبے والے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین ان کے روب اور دبدبے سے کانپ جاتی ہے شیطان بھی راستے چھوڑ جاتا ہے وہ عمر فاروق ایک مرتبہ تلوار نکالتے ہیں لوگوں نے پوچھا عمر فاروق تلوار کیوں نکالی کہنے لگے آج تلوار نکالی ہے محمد الرسول اللہ کو ختم کر دوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا مشرقی نے مکہ خوش ہو گئے کہ جب عمر کی تلوار نکل آئی تو اب محمد الرسول اللہ کو کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے کہ جب عمر کی تلوار نکل آئے تو عمر اپنے جو تھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے عمر کو کوئی نہیں روک سکتا عمر کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا عمر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا آج تو محمد الرسول اللہ ختم ہو جائیں گے مشرقوں کے گھروں میں سادمانیاں ہونے لگی خوشیاں ہونے لگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے لیکن بہن کی طاقت کو دیکھو ہاں فاطمہ بنت خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے رب نے بہن کو طاقت دی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے عمر فاروق تلوار نکال کر نکلتے ہیں راستے میں ایک شخص ملا کہنے لگا جاؤ عمر فاروق جا کر گھر میں دیکھو تمہارے گھر کے کیا حالات بن گئے عمر فاروق گھر میں گئے دیکھا کہ بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے سیدنا عمر فاروق مارنے لگے مار مار کر بہن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا سیدنا عمر فاروق کا دل پگھل گیا دل میں نرمی آ گئی دل نرم ہو گیا بہن کے آنسو نے دل پہ اتنا بوجھ ڈالا رونے لگے فرمانے لگے بہنا بتا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی بہن ایمان والی تھی کہنے لگی عمر فاروق ناپاک ہو مشرق ہو رب کا قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہو جاؤ جا کر غسل کر کر آؤ جاؤ جا کر بزو کر کے آؤ اللہ اکبر کبیرا عمر فاروق جیسا شخص ہے لیکن سامنے بہن ہے طاقتور بہن ہے محبت کرنے والی بہن ہے ایمان والی بہن ہے کہنے لگی بزو کر کے آؤ غسل کر کے آ سیدنا عمر فاروق گئے غسل کر کے آئے وضو کر کے آئے بہن سے کہا مجھے قرآن پاک سناؤ بہن کی زبان سے قرآن پاک کی آیات نکلنے لگی عمر فاروق کے دل پر اثر ہوا تلوار واپس نیام میں ڈالی ہاں وہ عمر فاروق جو تلوار نکال کر آقا کے دربار میں جا رہے تھے تلوار اپنی نیام میں ڈال کر سر جھکا کر آقا کے دربار میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آ تو قاتل بن کر رہا تھا لیکن آیا غلام بن کر ہوں اس لیے کہ ایک بہن نے بدل ڈالا اب عمر فاروق کی تلوار سے مشرق نہیں بچے گا پھر دیکھو تو صحیح زمانہ بدلتا چلا گیا وہ دیکھو عمر فاروق کی آوازیں وہ گونجنے لگی عمر فاروق کے سامنے پہاڑ بھی سج درد ہو گئے سمندر بھی اس کی طاقت کے سامنے بیٹھ گئے عمر فاروق نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے قربان جاؤں سبحان اللہ و بحمدہ لاکھوں سلام اس بہن پر جس نے عمر فاروق جیسا جرنیل کھڑا کر دیا اور میری بہنا جھولی پھیلا کر کہتا ہوں بنا ڈال اپنے بھائی کو نمازی بنا ڈال اپنے بھائی کو بحیا با کردار بنا ڈال اللہ اکبر کبیرہ آج امت کو ضرورت ہے باحیا لوگوں کی با کردار لوگوں کی ضرورت ہے ورنہ زمانہ برباد ہو گیا زمانہ اپنی تباہی کو پہنچ گیا خدا کی قسم تو نے اپنے فوٹو چھپوائے تو نے اپنے آپ کو بے پردہ کیا تو نے اپنے حیا کو ختم کیا تو گھر کی رسومات میں پھنس گئی زمانہ برباد ہو گیا وہ دیکھ تو صحیح لوگوں نے تجھے تماشا بنا دیا میں پندرہ لاکھ مسلمان عورتوں کو کاٹ کاٹ کر کنٹینروں میں پھینک دیا گیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا آخر کیا ہوا یہ پیارے آقا کی امت کی بچیوں کے ساتھ وہ دیکھ میری بہنا تجھ جیسی ایک پڑھی لکھی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی اپنے ہاتھ لہرا لہرا کر ایمان والوں سے کہہ رہی ہے ایمان والوں میرے جسم کی تلاشی کافر لیتے ہیں بہنا تو اپنے بھائی کو نمازی بنا کھڑا کر دے اپنے بھائی کو ڈاکٹر آفیہ کی عزت کی حفاظت کے لیے مت بنا اپنے بھائی کو عزتوں کا لٹیرا خدا کی قسم دے قبول غریب جیل کی وہ بہنیں جن کے خط آج بھی ہمارے پاس ہیں وہ لکھتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے لیے زہر بھیج دو تاکہ ہم وہ کھا کر مر جائے اس لیے کہ یہ ظالم ہمارے پیٹ سے کافر بچے جنم دینا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں ان گجرات کی ماؤں کو جن کے بچے کڑھائیوں میں تل کر ان کو کھلا دیے گئے لیکن تو نے کوئی محمد بن قاسم کھڑا نہیں کیا تو نے کوئی زمانے کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والا کھڑا نہیں کیا یاد رکھ میری بہن تو بے پردہ ہوئی تو نے حیا چھوڑا تو گلی کوچوں میں فتنہ بن کر نکلی امت اتنی برباد ہو گئی امت اتنی تباہ ہو گئی آج پیارے آقا کے نام کو قدموں پر اچھالا گیا آج قرآن کے اوراض کو جلا دیا گیا لیکن کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہہ سکے ہر طرف سے امت کی بچیوں کی صدایں ہیں او میری پیاری ماہو بہنوں اللہ کا واسطہ ہے بدل جاؤ آج ہی بدل جاؤ دیکھو یہ گرمی کا موسم یہ گرمی کی شدت لیکن اس گرمی کی شدت میں ہزاروں بچیاں الغریب جیل میں تڑپ رہی ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ دیکھو اس گرمی کے موسم میں میری فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کے جنازے اٹھا کر رو رہی ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے بدل دو زمانے کو بدل دو اپنے گھروں کو سجا لو اپنی زندگیوں کو نمازوں سے پردے سے حیا سے آج نماز کی قدر ختم ہو گئی ہر گھر میں دیکھو ڈائننگ ہال موجود ٹی وی لانچ موجود لیکن کسی گھر میں جا نماز موجود نہیں ہے نماز کی جگہ موجود نہیں ہے کہ جس کو میری ماں صاف کرتی ہو جس کو میری بہن سجاتی ہو کہ یہ رب کی عبادت کا کمرہ یہ رب کی نماز پڑھنے کا کمرہ اس جگہ پر کوئی بچہ نپاکی کے حالت میں نہیں آئے گا آج میری ماں بہن پریشان جادو سے ٹونے سے پریشان ہے کوئی جادو کرنے والا نہیں ہے کوئی ٹونے کرنے والا نہیں ہے خدا کی قسم ہمارے گھروں میں نہ پاکی ہے ہماری چادریں نہ پاک ہمارے بستر ناپاک پاک ہمارے گھروں میں بے پردگی ہمارے گھروں میں بے نمازی ہے فجر کی نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائے آتی ہیں رب بلاتا ہے لیکن گھر کے مرد سو رہے ہوتے ہیں عورتیں پاؤں دبا کر ان کو مسجد روانہ نہیں کرتی یاد رکھو پیارے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے وہ اللہ کی بندیوں جن گھروں کو آگ لگانے کی بات پیارے آقا نے کی کیا ان گھروں میں امن آ سکتا ہے کیا ان گھروں کے اندر خوشیاں آ سکتی ہیں کیا ان گھروں میں جو جادو اور ٹونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے بچنا چاہتی ہو جادو ٹونے سے گھر کو پاک کرو رب کے نام کی عظمت کرو اللہ کے نام کی عظمت کرو آج رب کا نام تماشا بن گیا قصبوں میں اللہ کا نام گھر میں رکھے ہوئے ٹی وی پر اللہ کا نام اللہ اللہ اللہ کتنا بڑا نام ہے مالک الملک تو تل گل کا منتشا وہ اتنا طاقتور رب جو ابھی اسی وقت ہم پر آسمان پھاٹ ڈالے تو کوئی نہیں روک سکتا جو ہماری زبانیں کھینچ ڈالے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں جو ہم پر پانی بند کر دے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا جس کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا وہ رب کا نام تماشا بن گیا قسموں میں رب کا نام بچوں کی لوریوں میں گانوں میں رب کا نام <coughs> رب کے نام کی اتنی توہین کہ کوئی اپنے والد کے نام کی بھی اتنی توہین نہیں کرتا رب کے دین کا اتنا مذاق ہمارے دل صاف ہو گئے ہمارے دماغ صاف ہو گئے یہ مولویوں کے دماغ خراب ہو گئے یہ مولوی دکی ہنوس بن گئے کہ جو پردے کی بات کرتے ہیں نئی میری بیٹیوں نہیں بہنوں پیارے آقا سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہو سکتا اما ایشا سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہو سکتا او اما ایشا کی بیٹیوں سنو میری پیاری اما ایشا وہ اما ایشا جس کے لیے قرآن کی آیات اتری وہ اما ایشا کی زندگی کو دیکھو اما ایشا پیارے آقا کی بیوی ہے پیارے آقا کی محبوبہ ہے پیارے آقا کو ان سے پیار ہے لیکن ان کا پردہ تو دیکھو کہ جب وہ آقا کے ساتھ کسی سفر پر جاتی ہیں تو اتنی خاموشی کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوتی ہیں کہ قافلے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اونٹ پر سوار ہیں یا نہیں ہیں یہ پردے کا عالم یہ پردے کا عالم کے ساری امت جن کی اولاد ہے ساری امت کی مائیں ہیں لیکن کسی غیر محرم نے ان کی آواز تک نہیں سنی ان کو قرآن نے کہا وکرنا فی بوتی کنہ ولا تبر تبرج تبر رجل جاہلی ولا تخزان بالقول او اور نبی کی بیویوں غیر محرموں سے باتیں نہ کیا کرو آج ہماری باتیں ہوں خدا کا واسطہ ہے بیٹی ہو بہنوں تمہاری آواز کو رب نے پردہ بنایا مت سناؤ اپنی آواز کسی کو خواہ کوئی وہ مسجد کا ملا ہو خواہ کوئی مجاہد ہو خواہ کوئی پیر ہو خواہ کوئی ہو آج چھوٹی چھوٹی بات پر جا کر عاملوں کو ہاتھ دکھانا پیروں کو ہاتھ دکھانا اپنے ہاتھوں کو بے پردہ کرنا اپنے سروں کو بے پردہ کرنا یاد رکھو پیارے آقا نے فرمایا رو کر فرمایا کہ مجھے معراج میں دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکا دیا گیا میری امت کی عورتوں کو زبانوں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں لٹکا دیا گیا میری عورتوں کی شکلوں کو گدے جیسا بنا کر جہنم میں جلا دیا گیا خدا کی قسم پیارے آقا نے جھوٹ نہیں بولا پیارے آقا نے غلط نہیں کہا پیارے آقا نے سب سچ فرمایا وہ دیکھو میری اماں کو حج کے سفر پر جاتی ہے کہیں دور سے کوئی اونٹ آ رہا ہے اس اونٹ کے گلے میں گھنٹی کی آواز سنتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتی ہے لوگوں سے کہتی ہے کہ لوگوں اس آواز کو مجھ سے دور کرو اس لیے کہ پیارے آقا نے آواز سننے سے منع کیا ہے وہ اما ایسا جو جنت کی ملکہ ہے جنت کی سردار ہے کان میں گھنٹی کی آواز نہ پڑے وہ اما ایشا کی بہن وہ اما ایشا کی بیٹی اور میری اما آج تیری گود میں بچہ دودھ پیتا ہے اور تو گانے سنتی ہے تیرے موبائل پر گانے بجتے ہیں خدا کی قسم تیرا بچہ کافر بن جاتا ہے تیرا بچہ عزتوں کا لٹیرا بن جاتا ہے دنیا تجھے رسوا کرتی ہے دنیا تیرے نام کو رسوا کرتی ہے سارا زمانہ برباد ہو گیا اللہ کا واسطہ ہے ایمان والیوں ایمان والی بیٹیوں ڈھانپ لو اپنے دوپٹوں کو سروں کو ڈھانپ لو چھپا لو اپنے ہاتھوں کو چھپا لو اپنی آوازوں کو مت یہ سمجھو کہ کسی مولوی کی بات ہے تمہارے پیارے آقا کی بات ہے تمہارے والد کی بات ہے کل قیامت کے دن پیارے آقا بہت روئیں گے جب پیارے آقا کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی عورتوں کو ان کے بالوں سے گزیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا اما فاطمہ فرماتی ہیں پیارے آقا کا رو رو کر چہرہ مبارک زرد ہو گیا پیارے آقا نے لوگوں سے باتیں کرنا بند کر دی کل کے کل قیامت کے دن اماں ایسا کی بیٹیاں پیارے آقا کی بچیاں پیارے آقا کی امت کی بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے پیارے آقا کا دل دکھے گا پیارے آقا روئیں گی پیارے آقا کے دل پر صدمہ ہوگا اللہ کا واسطہ ہے ایمان والیوں ایمان والی بہنوں ایمان والی ماؤ رب نے تمہیں بہت عظیم بنایا رب نے تمہیں بہت طاقتور بنایا رب نے تمہیں امت کا قیمتی سرمایہ دیا ہے رب نے سارے معاشرے کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے تم اپنے گھروں کی بادشاہ ہو تم اپنی اولاد کی بادشاہ ہو تم اپنے گھر کی سلطنت کی ملکہ ہو سدھار دو اپنے گھروں کو نمازی بن جاؤ اپنے بھائیوں کو نمازی بناؤ اپنے بچوں کو باکردار بناؤ اپنے بھائیوں کو باقیدار بناؤ رب کعبہ کی قسم زمانہ بدل جائے گا ورنہ دیکھو برباد ہو گیا زمانہ زمانہ تباہ برباد ہو گیا آج ضرورت ہے ان ماؤں کی جو اپنے بچوں کو میدان میں لا کر کھڑا کرے ضرورت ہے ان ماؤں کی جو ابو قدامہ شامی کے زمانے کی اس ماں کی طرح ہوں اس بیٹی کی طرح ہوں اس بہن کی طرح ہوں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا ابو قدامہ شامی ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا ابو قدامہ اپنی زندگی کا بہترین واقعہ تو سناؤ کوئی ایسا واقعہ سناؤ جو تمہیں نہ بھولنے سے بھولتا ہو فرمانے لگے ہاں ایک واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھولتا فرمانے لگے ایک مرتبہ میں ایک گاؤں میں گیا اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ ساز و سامان خریدنے کے لیے گیا اس گاؤں میں ایک عورت میرے پاس آئی مجھے آ کر کہنے لگی ابو قدامہ تم جہاد پر جا رہے ہو میں نے کہا ہاں جہاد پر جا رہا ہوں مجھے اس عورت نے ایک پیکٹ دیا ایک چھوٹا سا ہدیہ دیا میں نے اس سے پوچھا کہ اے بہنا یہ کیا ہے وہ عورت کہنے لگی کہ تم جہاد پر جا رہے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میرے بھائی شہید ہو گئے میرا شوہر شہید ہو گیا میرے بچے شہید ہو گئے آج میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں اللہ کے راستے میں روانہ کر سکتی لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے بال دیے ہیں جو بال اللہ رب العزت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے بہت مضبوط اور بہت خوبصورت بال ہیں میں نے ان بالوں کو کاٹا اور ان بالوں کو پردہ کرنے کے لیے تاکہ وہ کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے ان بالوں پر اچھی طرح مٹی چڑھا دی اور ان کو اچھی طرح بند کر کے تمہارے پاس لائی ہوں ان بالوں کی ایک رسی بنا لینا اور اس رسی کو مجاہد کی لگام میں شامل کر دینا تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں میرے جسم کا حصہ بھی اللہ کے راستے میں شریک ہو جائے فرمانے لگے میں حیرت سے دیکھنے لگا تو مجھے اس بہن نے کہا ابو قدامہ میرا ایک بیٹا ہے جو بہت ابھی نوجوان ہے جو بہت کم عمر کا ہے میں نے اس کو قرآن پاک بھی سکھایا ہے میں نے اس کو حدیث کا علم بھی سکھایا ہے میں نے اس کو گھوڑا چلانا بھی سکھایا ہے میں نے اس کو تیر چلانا بھی سکھایا ہے وہ بہت بہادر اور پاک دامہ نوجوان ہے وہ اپنے ماموں کے ساتھ زمینوں پر کھیتی باڑی کے لیے گیا ہے جب وہ واپس آئے گا تو میں اس کو بھی روانہ کر دوں گی اس کو میدان جہاد میں لے جانا اور اللہ کے حضور پیش کر دینا اور جب وہ شہید ہو جائے تو مجھے خوشخبری سنانا ہاں میری بہنوں یہ سچ ہے خدا کی قسم جب ایمان بن جائے تو سچ ہے لیکن جب ایمان نہ بنے تو ایک ماں کے سامنے ایک بیٹا ویزا لے کر آتا ہے اما میرا یورپ کے ملک کا ویزا لگ گیا اما میرا کافروں کے ملک کا ویزا لگ گیا اما کہتی ہے بیٹا جا تو جا اما خوش ہو جاتی ہے بیٹا یورپ چلا گیا بیٹا امریکہ چلا گیا وہ اما بیٹا تو تیرے جنازے پر بھی نہیں آئے گا تجھے کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئے گا تو خوشیاں کس بات کی منا رہی ہے تیرا بیٹا ان کافروں کی جا کر جوتیاں صاف کرے گا ان کے کتے نہلائے گا جنہوں نے میری ڈاکٹر آفیہ کی عزت لوٹ لی جنہوں نے میری ابو الغریب جیل کی بہن کی عزت لوٹ لی جنہوں نے رب کے قرآن کو جلا ڈالا جنہوں نے پیارے آقا کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھال ڈالا اور جنہوں نے کی پندرہ لاکھ مسلمان بچیوں کے آزاد کاٹ ڈالے تیرا بیٹا ان کی نوکری چاکری کرے گا لیکن اما خوش ہے کہ بیٹا پیسہ کمائے گا اما تیرا بیٹا بدکار بنے گا تیرا بیٹا بے حیا بنے گا تیرا بیٹا بے نمازی بنے گا تو بیٹے کا دکھڑا رونے والی تو بیٹے کے بخار میں مبتلا ہونے پر بخار میں مبتلا ہو جانے والی یاد رکھ تیرا بیٹا جہنم میں ڈالا جائے گا تب تو کیا کرے گی بچا پائے گی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے گی اور یاد رکھ ہاں ماؤ یہ معصوم بچے دیکھو ان کے چہروں کی طرف دیکھو یہ رب کی امانت ہے کل رب ان کو قیامت کے دن جہنم میں پھینکے گا تو یہ کہیں گے پالو ربنا انا سوز تنا بھرانا سوزل سبیلا ربا یہ میری ماں ہے ظالم ہے جس نے مجھے گانے سنائے یہ میری ماں ظالم ہے جس نے میرے گھر کو بے پردہ کیا ہاں ماں تو نے بچی کے لیے گھر کے دروازے کو کھول کر دنیا کے ہر ایرے غیرے کو بھائی بنا کر اپنی بیٹی کا ماما بنا کر تو نے برباد کر ڈالا نسلوں کی نسلیں برباد کر ڈالی تو نے کل قیامت کے دن رب کے ہاں یہ شکوا کریں گے رب سے کہیں گے ربا ان کو جہنم میں ہم سے پہلے ڈال وہ دیکھ اس ماں کو وہ کہنے لگی ابو قدامہ میرا بیٹا لے جانا جب شہید ہو جائے تو مجھے آ کر بتلانا ابو قدامہ چلے گئے کہتے ہیں میں لشکر لے کر جا رہا تھا پیچھے سے مجھے ایک گرد غبار اڑاتا ہوا نوجوان آتا ہوا دکھا میں نے اس نوجوان کو قریب بلایا دیکھا تو خدا کی قسم اس نوجوان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا اس کے چہرے پر رب کی عبادت کا نور تھا زبان پر قرآن کی تلاوت تھی میں نے کہا پتہ نہیں کس نیک ماں کا بیٹا ہے کس اللہ والی ماں کا بیٹا ہے میں نے پوچھا بیٹا کون ہو کہنے لگا چچا میں وہ ہوں جس کی والدہ تمہیں ملی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اپنا بیٹا بھیجوں گی مجھے اسی ماں نے بھیجا ہے اب وہ فرمانے لگے میں بچہ لے کر گیا اس کو میں نے دیکھا وہ دن میں روزہ رکھتا تھا ساتھیوں کی خدمت کرتا تھا رات کو تلاوت کیا کرتا تھا اچانک ایک دن بہت سخت جنگ ہوئی دشمن کا بہت سخت مقابلہ ہوا میرے کئی ساتھی شہید ہو گئے میں اپنے ساتھیوں کی لاشیں تلاش کرتا ہوا پھر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا گرد و غبار میں خون اور خاک میں لت پت ایک نوجوان پڑا ہے میں نے اس کا سر گود میں لیا اس کے چہرے سے مٹی صاف کی دیکھا کہ وہی نوجوان ہے میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے کہنے لگا چچا حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ رب نے میری شادی کرا دی مجھے رب نے ہور دی جس کا نام مرضیہ ہے رب نے مجھے جنت میں ایک محل دیا جس محل پر سونے جواہرات لگے ہوئے ہیں جس محل کے پلنگ زرقوم سے سجے ہوئے ہیں موتیوں سے سجے ہوئے ہیں میں نے جنت میں اپنا بستر بھی دیکھ لیا اپنی بیوی بھی دیکھ لی وہ دیکھو جنت کی ہورے مجھے بلا رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ بچہ جان اپنی قربان کرنے لگا مجھے کہنے لگا کہ میرے گھر جانا میری والدہ سے کہنا کہ تیرے بیٹے نے تیرے دوست کا حق ادا کر دیا اور چچا میری ایک چھوٹی سی بہن ہوگی اس بہن کو بتانا کہ رب جنت میں ملاقات کرائے گا قیامت کے دن ملاقات ہوگی یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا بچے کی روح پرواز کر گئی فرمانے لگے میں روتا رہا اس بچے کی خوش قسمتی کو دیکھتا رہا پھر کچھ عرصہ بعد اس بچے کے گاؤں میں گیا اس بچے کے دروازے پر جا کر دستک دی اس دروازے پر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی معصوم بہن کھڑی ہے آٹھ نو سال کی عمر ہے ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا ہوا کوئی میرے بھائی کی مجھے خبر لا کر دے فرمانے لگے میں نے دروازے پر دستک دی اندر سے اسی بہن کی آواز آئی کہنے لگی ابو خدامہ بتاؤ کوئی میرے لیے خوشخبری کی بات لائے ہو یا بری بات لائے ہو میں نے پوچھا خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہنے لگی خوشخبری یہ ہوگی کہ رب نے میرا بھیجا ہوا تحفہ قبول کر لیا ہو میرا وہ بیٹا قبول کر لیا ہو تو میں خوش ہو جاؤں گی اگر میرا تحفہ قبول نہیں ہوا تو میں رب سے دعا کروں گی کہ رب قبول کر لے فرمانے لگے میں نے بتایا کہ تیرا بیٹا قبول ہو گیا رب نے اس کو جنت میں اس کا محل بھی دکھا دیا وہ عورت کہنے لگی سبحان اللہ وبی ہمدی الحمد للہ رب سبحان اللہ وبحمدی تسبیحات پڑھنے لگی رب کا شکر ادا کرنے لگی فرمانے لگے میں نے بچی کو دیکھا جو میری طرف حسرت سے دیکھ رہی تھی میں نے اس کو گود میں لیا میں نے کہا بیٹا تیرا بھائی تو چلا گیا اس نے کہا کہ بیٹا جنت میں اس سے جنت میں ملاقات ہوگی فرمانے لگے اس بچی نے یہ سنا زور سے کہا اللہ اکبر اور یہ کہہ کر وہ بچی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی میں نے اس صبر اور استقلال میں چھپی ہوئی اس بہن کی عظمت کو دیکھا کہ جس کے بیٹے کی میں خبر لایا اور جس کی بیٹی میری گود میں جان دے دی وہ اما وہ بہن رب کی تصویرات پڑھ رہی تھی وہ رب کا کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں اللہ اکبر کی سدائیں لگاتا ہوا وہاں سے آ گیا کہ ربا تو نے کیسی مخلوق بنائی ہاں میری بہنوں آج بھی ہیں آج بھی ہیں وہ مائیں آج بھی ہیں وہ بہنیں آج بھی وہ شہیدوں کی مائیں سلام ہو ان کی عظمتوں کو سلام ہو ان کی قربانیوں کو جن کو بتلایا گیا کہ ان کے کامران جیسے نوجوان اور سلام جیسے نوجوان میرے چھوٹے چھوٹے کاشف جیسے نوجوان ادنان شہید جیسے نوجوان قربان ہو گئے وکاس جیسے بچے شہید ہو گئے تب بھی ان کی ماں نے کہا لا الہ الا اللہ ہاں خدا کی قسم یہ مائیں ہیں یہ بہنیں ہیں یہ بیٹیاں ہیں جو ہماری آئیڈیل ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی عزت قرآن کی عظمت کو سمجھا ہے قرآن کے تقدس کو سمجھا ہے میں اپنی بات کو اسی التجا کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اسی اپیل کے ساتھ ختم کرتا ہوں میری بیٹیوں اپنے مقام کو پہچانو میری بہنوں اپنے مقام کو پہچانو میری ماں اپنی عظمت کو پہچانو اللہ کا واسطہ ہے گھروں کے بگڑتے ہوئے نظام کو سنبھال لو گھروں کے بگڑتے ہوئے ماحول کو گھروں کے بگڑتے ہوئے حالات کو سنوار لو امت کو ضرورت ہے تمہاری دعاؤں کی امت کو ضرورت ہے تمہارے بچوں کی خدا کی قسم چیخے ہیں خدا کی قسم پکارے ہیں تمہیں واسطہ ہے ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیوں کا تمہیں واسطہ ہے میری ابوالغریب جیل کی بچیوں کا تمہیں واسطہ ہے میری کشمیر کی بہن کا تمہیں واسطہ ہے رب کے قرآن کا تمہیں واسطہ ہے پیارے آقا کی بیٹیوں کا تمہیں واسطہ ہے پیارے آقا کی بچیوں کا تمہیں واسطہ ہے پیارے آقا کے کندھوں کا تمہیں واسطہ ہے پیارے آقا کے آنسوؤں کا مت بناؤ تماشا اپنے آپ کو مت بناؤ گلی کوچوں میں چلنے والے زمین پر اپنے آپ کو فطرہ مت بناؤ وہ دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے روتے ہوئے فرما کر گئے کوئی مولوی نہیں کہہ رہا پیارے آقا نے فرمایا ہو میری امت کی بیٹیوں بچیوں یاد رکھو قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ میری امت کی عورتیں ایسی ہوں گی آریات جنہوں نے لباس تو پہنے ہوں گے لیکن وہ لباس اتنے باریک ہوں گے اور اتنے چست ہوں گے اور اس بناوٹ کے ہوں گے کہ میری امت کی بچیاں ننگی ہوں گی میری امت کی بچیاں مائلاتن وہ مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف بے پردگیاں کرنے والی ہوں گی ممیلات اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی وہ قیامت برپا ہو جائے گی زمین پر پیارے آقا رو رو کر یہ کہہ کر گئے پیارے آقا تو یہ تک بھی بدلا کر گئے کہ عورتیں اپنے بال کاٹے گی اور اپنے بالوں کو اس انداز میں جوڑے اور موڑے بنائیں گی کہ جیسے اونٹ کی کوہان ابری ہوئی ہوتی ہے ایسے ان کے بال ابھرے ہوئے ہوں گے پیارے آقا نے فرمایا میں نے اپنے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں دیکھی لیکن میرے بعد آ جائیں گی اور جھولیاں پھیلا کر ان کو روکنا کہ ایسا مت کرے ورنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی ہاں پیارے آقا نے فرمایا یہ بکردہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی حالانکہ جنت کی خوشبو کزا و کزا ہر طرف جنت کی خوشبوئیں ہوں گی اور یہ عورتیں آریات مائلات ممیلات یہ بے پردہ عورتیں ہیں یہ بے لباس عورتیں یہ ننگے بالوں والی عورتیں جنت کی خوشبو سے معروم ہو جائیں گی اور درجہ اللہ کی بندیوں قیامت سخت ہے یہ بہاول پور کی چھوٹی تھوڑی سی گرمی جس میں پنکھے بھی چل رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہی وہ قیامت کے دن فی صنعت ماتون ایک ہزار سال کے برابر ایک دن سوانزے کی بلندی پر سورج افراتفری کا عالم ہر طرف چیخو پکار اور پھر جنت سے محرومی اللہ رب العزت ہم سب کو دین کامل ایمان کامل نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين